پہلے میں آپ کے ذہن میں سر یہ کہ بریلی کبھی توحید نہیں بیان کرے گا اور دیوبند مقام میں رسالت نہیں تسلیم کرے گا یہ فرق ہے اہل سنت و جماعت توحید کو اپنے مقام پر مانتے ہیں اور رسالت توحید کو اپنی شان کے مطابق مانتے ہیں اور رسالت کو اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں ایک بریلی تقریر کر رہا تھا کہتا ہے جس طرح اللہ لا شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہے جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بے مثال ہے آپ نے فرمایا میری تعریف کرنا مجھے اللہ سے نہ ملانا کیونکہ اللہ تبارک کی ذات میں وعدہ الا شریک ہے اور صفات میں بھی وعدہ الا شریک ہے کیونکہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا اس نے ہر ایک کو پیدا کیا تو میں کیا ملتے تھے اور مقام صفات آپ کے ساتھ ہی ہیں باقی سب کیا گے جس طرح علم غیب کے بعد ماکان اللہ علیہ وسلم کو مدد ہے اللہ نے فرمایا ہارے اللہ کی شانی غیر ہارے کو بتائے اللہ یہ کبھی میں یہ شاہ ارے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے مطلب غیب قرآن شریف سے اور رسولوں کے لیے بھی ثابت ہے وہ ایک عالم کہہ رہا تھا میں نے آپ کو نشیٹ کیا ایک جو بند کہتا ہے کہ جزوی علم غیب مانتے ہیں جزوی اور میں نے کہا اچائی اور ذاتی والا فرق رہے گا ارے اللہ کی جز میں کوئی شریک ہو سکتا ہے کہتا ہے نہیں تو یہی گا اچائی اور ذاتی والا اللہ کی جز میں بھی تو جزوی مانتا ہے پھر علم غیب کو شریک شیخ جو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو جزوی طور اللہ کا شریف مانتا ہے اس نے کہا کیوں کرا میں نے کہا تم نے ایسا کہا کہتا ہے بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کون ہے میں نے کہا آپ کون ہیں خاموش پھر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے محمد جو ہیں وہ رسول ہے رسول محمد رسول اللہ جس طرح ذات کا میلاد آج تک مناتے ہیں نا کافر کی ذات کا میلاد مناتے تھے رسالت کا میلاد نہیں مناتے تھے پہلے آپ سے فیصلے کرواتے تھے سارے کمین سمجھتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا پھر اکیلے ہو گئے آپ رسالت احکام سے تعبیر ہے اللہ نے فرمایا وما اللہ رسول اللہ لے تو آب اللہ اور میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم اس کا مانا سبحان اللہ آپ فرماتے تھے ہمارے اولیاء دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے فرمایا جو کسی ولی سے ثابت نہیں نہیں کرنا تو یہ ولیوں نے جلوس نکالے دن کیا لگائیں قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے یہ آسان کام بولنا انہیں نکالے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کال رسول حاضر قرآن معذورا یار رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لا کے دور ہو جائیں گے آپ اس جہاں سے رحمت ہے کی جس کو دیکھو مولا پیر جنت کا راستہ بتا سکتا ہے جنت کی خبر نہیں دے سکتا ہمارا بتاوا گیا بڑی کتاب ہے اس میں یہ بات ہے کہ اونچی آوازیں ہوں گی اللہ دیں گے کو کریں گے ان کی آواز کا فکر کو میں نے بتا دیا دوسرا فرمایا جو کسی کو جنت کی بشارت دے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے وہ مطلب جان بھی ہے یعنی اس کو جان بھی نہ سمجھنے والا بھی جان بھی ہے عالم پیر بیٹھ کا راستہ بتا سکتا ہے بیٹھ کی خبر نہیں دے سکتا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دس صحابہ کو امام ابو اللہ علیہ نے نہ کسی کو جنتی فرمایا اور نہ کسی کو ساری زندگی جاننے فرمایا پوچھا کہ آپ جنتی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو پیچھا کرتے اللہ نے اللہ علی المؤمنین یہ یہی فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں نے رسول دیا اور رسول سے تعبیر ہے جب جب آپ آپ اپنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلواتے رہے ساتھ سمجھتے تھے تھے بھی رہتے بے شک فرمائی رسالت کا اعلان کیا پھر اکیلے ہو گئے وہی پتھر مار رہے آج ملا بھی بات کا ملان بنا رہا ہے رسالت کا ملاد ہے قانون اب اللہ نے بیان فرمایا آگے کہ میرا رسول مرچا لگوانے آئے جھنڈیاں لگوانے آئے وہ کیا کرنے آیا اللہ نے خود بیان فرمایا یا تو وہاں یا گئی قرآن پڑھنے آیا تو آئے وہ بنتی ہے اس کو پاس کرنے آیا زانی کو زنا سے دور فاسق کو فسق سے دور بے نماز کو نمازی بنانے آیا بے روزے کو روزے دار بنانے آیا میرا معبود ہر برائی سے تمہیں دور کر کے میرا معبود تمہیں پاپ کرنے آیا اس لیے جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا وہ منافق بے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا میرا ہے بھویا تمہیں پاس کرنے ہر برائی سے پاس ہر گناہ سے پاس اور نیکیاں تمہیں کرانے بہن کام میں قبل اللہ کیلانے کو بھی تمہیں گمراہ کے میرا ماں تمہیں ہدایت دینے آیا نئی چھٹیاں لگوانے آیا ہے مرزا قرآن کہتا ہے تمہیں پاک کرنے آیا اس لیے پھر میاں شاہ صاحب نے فرمایا ملا ملاد ملا فساد دین جی، یا حضرت کیسے فرمایا ملا دین ملاد منائے گا سارے دین کو چھٹی ہوگی پھر آپ نے اشار کی صورت میں فرمایا فرمایا ملا کا ملاد ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملا فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا یا حضرت ولی کا ملاد فرمایا ولی کا ملاد ہے دین کو آباد کا دین کو چھوڑنا نفس و شیطان کو شادنا نفس و شیطان سے جہاد کر جیب میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد فرمایا یہ نہیں ہے ہاں، ذات کا ملاد رسالت کا ملاد نہیں رہے رسالت تو آکام سے قانون سے تعبیر ہے اللہ نے فرمایا میرے باپ کی شان اس میں ہے کہ اس کا حکم مانو بے شک ارے ہماری اولاد ہماری جتنا اکثر حکم نہ مانے ہم اسے ادب والا کہیں گے تو سرکار جہان کا وہ صرف آئے ہیں میں اپنے نام کا ہوں میں بندہ کئی مقصد لے جاتا ہوں اگلا میرا مقصد نہ مانے میرے آنے کے چھٹیاں لگائے تمام روٹیاں مقصد میں روٹی نہیں کھاؤں گا یہ ووٹ والے لوگ آتے ہیں یہ اگلا ووٹ نہ دے روٹی کھائیں گے تو سرکار جہان کا کائنات کا بادشاہ وہ صرف آنے آئے ہیں لائے کیا ہیں وہ نہیں بتاتا کر آئے کیوں ہیں آئے جو ہیں کیوں آئے ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرمایا اسلام پھیلانے آئے سے سبحان اللہ پاک کرنے آئے ہیں اب جو پاک ہی نہیں ہوا بے نمازی ہے بے رویتا ہے جانی ہے پاسے کا ہے پاٹے ہے چور ہے ڈاکو ہے وہ تو پاک ہی نہیں ہوا اس کی کیا ملا ہے اللہ اکبر داڑھی ڈالی کی کیا ملاد ہے فرائض بات بات وقت میں تو عام مومن کو چھٹی نہیں ہے اس لیے مدینہ مدینہ جیسا آج کرتے ہیں مدینہ مدینہ کرنا آسان ہے ارے اسلام اسلام کرنا مشکل ہے ایک بندہ مدینہ مدینہ بریلی کر رہا تھا آپ نے فرمایا منافق کو لے آؤ یہ خانی بھی نہ چاہے جن پڑھ سکتا ہے نہ چاہے کی بنائی ہوئی نا کوئی پڑھ سکتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کہ میرے محبوب سے مخاطب ہو کر جب ایسا آواز کرو ورنہ تمہارے مان وہ ہر جگہ موجود ہے تمہیں اگر آپ کی تعریف سے محبت ہے تو بے چورے کو بھی بہمانوں پر کیوں ہمارا ہے اتنے خاص نہیں ہے صرف سونا نہ پڑھ سکتا ہے بے سونا نہیں پڑھ سکتا اور جلندری جنندری فرماتا ہے کا انسان کرتا ہے جس لندن کی تھا یہ بہت بڑا فتنہ جو آج کا ہے ارے اور یا کرام کو دیکھو ایک صفحے میں اشار کی صورت سور کی پوکار کی صورت میں جہاں بھی آپ حضرت آسان تھے سور سے پڑھنے لگے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا فرمایا نام شیشیوں کا خیال کرو اشار کی صورت میں جائے جائے یہ چیز بخار کھڑا کرنے شہر جس کو پر آپ پڑ رہا ہے ایک سفر اشار اور یا کرام یا آپ کا فرمان پھر بھی سن لو آپ نے فرمایا ہمارے سلام دین کو کے دان اتنا پیدا دینے والا کام تھا کر گئے فرمایا جو کسی ولی سے ثابت نہیں کرنا کتنا ہوگا پیٹ پرستی ہوگی یا میں نہ ہوگا بےمانوں کو لاکھ روپیہ نہ دو تو لاکھ نہیں پڑتے قرآن مجید پڑھ رہا ہے نا اس نے آواز پر سبحان اللہ کا الفاظ پر نہیں کہا بےمان ہو گیا ہم بھی سر پر کرتے سنتے ہیں اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے محبت ہے کسی بے سورے سے بھی اشار نہ سوڑتے ہیں یہ سب شغل میلا پیٹ پرستی لاکھ روپیہ دو تو بےمان آپ فرماتے تھے بے دشی نہ پڑے عورت بھی دونوں کو بری عادت پڑ جائے لوگ اس پر عاشق ہو جائیں گے اور بریلی جماعت تو علم نکل گیا ہے اس جماعت سے یہ تو ایسی بےمان جماعت ہے کہ ہم مدد سے ہیں عالم نہیں ملتا علم کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا اور بنی کے صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا یہ لازم ملزوم ہے دونوں جاؤ آپ دیکھو کوئی مطبے کی کتاب آپ کو بریلوی کی ملے مطبے دیوبندیوں کے ہیں ہاشی جی دیوبندیوں کے ہیں علم علم نگل گیا یہ تو مولوی نے کہا تم تو بخشے ہوئے ہو ارے بھائی مانو اس جان کے لیے بھی آپ رحمت اللہ علیہ ہیں یہ بھی اس جان کے لیے ہیں وہ مالا یا پھر دنیا یا لائف مالا دنیا کی زندگی نہیں ہماری کھیل کو بلندار اور آخرا تو خیر ہوں آپ کا آخرت کا گھر ہمیشہ اور اونچا رہنے والا اونچا ہے بہت اس کی جان کے لیے فرمایا سے اللہ اللہ کوئی چیز بھی جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا اس جہان آوارا کرنے نہ کرنے کا سوال ہر شخص کہتا ہے بغیر کیے نہیں تو آخرت اونچا گھر ہمیشہ بیٹھ اللہ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گے وہ خود بہت مل جائے گا شہب الکان نے فرمایا بن گئے تین نہ تاریخ را کھا نہ مردی نش آ کر خدا اور بےمان بھائی سوچ والے کو کہو گا کہ جان کی گھر وہ کہنا ہے خود بخود اللہ بات کرے گا کیوں اس جان کا خدا جو ہے وہ سخت ہے اس جان کا نرم ہے بلکہ اس جہان میں رحمان کے قسم کے تاثرات ہیں کہ اپنے بھی غیر بھی کھا رہے ہیں اس کا صرف رحیم والے قسم کے تاثرات ہوں گے اپنوں کو ملے گا غیروں کو نہیں ملے گا یہ سو لیا جو آپ کو اللہ نے فرمایا میرا معمول شکایت لگائے گا کال رسول یا قومی رفیق حضر قرآن معذورا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑے گئے کرو پڑھو سمجھو عمل کرو جو عمل نہیں کرتا قرآن مجید پڑھتا ہے یہی قرآن مجید کا لانچ کرتا ہے قرآن مجید میں تارنا بھی ہوئی ہوتے کون بلا تبادل دینا تبادل تو جائے نہیں اے مسلمان جاؤ تو کھان چکی رہو بیٹھا نہیں کرو چاہے والا رواج نہ کرو یہ قرآن کہتا ہے ہماری اور باہر چل رہے ہیں پھر ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سب کو ہاتھ ہاتھ پر دس تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے وہ تو صرف تم سیاحت کی یفرا ہو گیا تمہیں مصیبت بیماریاں بنتے تو کافروں کی خوشیاں ہیں ہم بولی سکتے آ رہے ہیں قرآن سے تو ہمارا دور کا واسطہ ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا چھوڑے بیٹھے یہ بیٹھ جیسے نہیں ملتا بے رکوفی ہے ہماری ہر کے احمد حق بہت نیک کافر مطلق ہے جو خدا کے عذاب سے بے خوف ہے مومن نہیں ہے مطلق مطلب یہ اس کو کافر نہ سمجھنے والا کافر ہے کہ خدا کا خوف ہمارے دل میں آئے ہی نہیں سپاہی سے رکھتے ہیں خدا سے خدا سے تو حکم نہ مانے میں نے کہا مان گیا رسول ہے موسا نے السلام پھر جیسے کرنے لگا کیوں میں نے کہا وہ رسول نہیں ہے اور تین سو تیرہ رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ندی کرو تین سو تیرہ رسول ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا لال سکتی کو بہنا آج میں رسول میں نے کہا ہم کسی رسول کے ماننے میں فرق نہیں کرتے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بھی سب سے آ جائے میں نے کہا تو نے کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا میں سے اسی طرح اللہ بھی میں میں آپ بھی نے کہا میں نے رسول بتائے رسول ہے شان میں کم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے شان میں اعلیٰ ہے میں نے کہا بھائی مان ایک معبود دکھا جو شان میں کم ہو وہ کی بات کیونکہ توحید ملا نے آج تک بتائی ہے کیوں خرچ کرتا فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دیں علامہ اقبال نے فرمایا علم ہے فکیوں کی فقر ہے مسیحوں کریم علم ہے جو یا رہو فقر ہے جانا ہے فرمایا عالم ذرا مت پوچھ اور آپ فقیر سے پوچھو جانتا میں تو خود ڈوب رہا ہے بھائی جدید نے یہی فرمایا بھائی جدید اندر کرم کرم صاحب آپ نے فرمایا کئی سال علم پڑھا ہوں کئی سال سو کرا کی صحبت بیٹھا تو علم بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تین سو تیرہ رسول اور ہیں شان میں بھی کم ہیں رسول ہمارے یہ اور بات ہے کہ ہمارے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام بھی آنا اس میں تو کوئی شک نہیں اب تیری بات ایسے ہے تجھے تجھے معبود دکھا شان میں وہ ہو معبود ہے کوئی کوئی تو بولنا کیسے ہوگی دیوبند مقام نشانہ بیان نہیں کرے گا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ میں نے دیا تمہیں اور میرے رسول نے میں نے خرید کیا میرے رسول نے خرید میرے رسول کا دینا میرا دینا میرے رسول کا گھنی کرنا میرا بھی کرنا جو بےمان مدد کو شیخ کرتے ہیں نا وہ بھی بے ہے نے کو ایک دوسرے کی مدد کرو اور پریشانی کر بولا سمے والوں کسی کی مت کرو اب جیپیا بھی شاہ صاحب کو ایک بندے نے کہا یا حضرت میرا بھائی گوشت آئے دعا مانگو تمہیں جیت گیا آپ نے فرمایا مان دعا کرتے ہیں وہ ہار جائے یا حضرت کیوں فرمایا ہوئے جو ان ووٹوں میں جیت کیا ہے میری طرف سے لانتا پاؤ اور جو ہار جائے اسے مبارک کرو یا حضرت کیوں فرمایا وہ بہمان جیت کیا ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ارے جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ بنے جو ووٹوں کو جیسے بنتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کے راہ سے کانٹا اٹھاؤ اس کا بھی عذاب ملے گا ظالم کی امداد کرنے تو یہ جتنا ظلم کریں گے ہمارا اسلام ہے جتنا ظلم کریں گے جو ووٹ دیتے ہیں ان کا حصہ ساتھ ہے وہ بھی ساتھ میرے گے اور جو ووٹوں کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کا بہمان کوئی کوئی ہے کیونکہ وہ میں ہے کثرت ابو ابوجا کے ساتھ بہت تھے یا ہم لوگ سر سرم کے ساتھ بہت تھے اور ملا والا تو نے ابو حاصل کی زمین پکڑی ہے ابو جان آپ کو دعوت کیا اکثر رہنا پڑا قرآن نے بیان کیا ابو جان نے کہا میرے ساتھ بہت بندے ہیں اللہ نے فرمایا کبھی میں نے بات یہ شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے یہ میرے محبوب سے چھوڑے میرے محبوب سے تین سو تیرہ دیر ابو جہاز کے ساتھ اللہ کو دیں تو آپ نے کشن کو تشریف تشریف تلوار کے تلوار ابو جہاز گوجار اب جو وہ کو سمجھتا ہے جہاز کو جین جمہوریت میں نے جمہوریت کے خلاف تنویر کو کی نورانی اور کازنی ہے یہ دونوں تھے علی پور میں تحصیل علی پور میں کراچی سے وہی تھا ہم وہیں رہتے ہیں میں نے جمہوریت کو لانت کرا دے دی اب وہ آ گئے جلوس نکال کہتے ہیں یا ہمیں جواب دے یا شام تک کچھ کر ایسے کرے تھے میں نے کہا قرآن کیا پڑھا جب قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے تو ان کے آگے قرآن کیا پڑھا جب ان کا قرآن کے خلاف ہے تو سیدھی مار ہے میں نے کہا وہ بتاؤں میں جمہوریت میں نورانی اور آدمی کی حیثیت کہتے ہیں ہاں کتنا ہے کہتے ہیں بڑی میں نے کہا ایک مورانی ووٹ لگا ایک آدمی کتنی ووٹ دیکھو کتنی ووٹ ہوں گے بتاؤ وہ دو ہوں گے آپ کی کئی کرو نہ کرو ہاتھ حضرت علی کا حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جب ایمان ہمارے میں ہائی کہیں کی کرا حق کی کئی کری گئی تھی آپ نے فرمایا مومن وہ ہے دین کی بات غور سے سنے گا حق کی اقرار زبان سے بھی کرے گا دل سے بھی تصدیق کرے گا تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنے گھر سے نہیں کرے گا قرآن پیش کر رہا ہوں اکثر اور ادھر اللہ کی دلیل پیش کر رہا ہوں کلیلوں میں نے بات مانے نہ مانے بےمان ہو سکتا ہے ارے قرآن کی دلیل کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا کلیلوں میں نے بات یہ آپ نے تلوار میں نے کہا کہ آپ تو نہیں کہتے کہو نہ کادمی ووٹ لگائے دو ہیں کوئی کہے نہ کہے دو ہیں میں نے کہا اوپر دو کنجریاں لگائیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر تین کنجریاں ان تمہارے صاحب تو گئے اب ایک دوسرے پر دیکھنے لگ گئے دلے دار تھا میرا مخالف تھا اس وقت وہ ایک بندے میں کتنا کرنا چاہا دیکھو نورانی اور کنڈی کو برابر کہتا ہے تو میرا مخالف تھا لیکن اللہ نے اس سے حق پہلوا دیا وہ کہتا ہے بکواس نہ کرو وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہے ووٹ برابر نہیں ہے وہ کجری اور نورانی کا ووٹ برابر ہے کہ کوئی ہے برابر پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار وہ تو من ارے رسول تو مانتا ہے کہ نورانی کو اوپر مانتا ہے پھر رسول کس کا مانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک پر کسی رسول کی بات کو اہمیت دے گا تو بندہ مرد جائے گا وعدہ بھی ساتھ میں اللہ نے وعدہ لیا نبیوں ان سے کہ میرا محبوب ہے لتو منہ میں ہی بڑا درد سمجھنا میرے محبوب سے ایمان میں بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا جو مدد شیخ کہتے ہیں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے پاک مخلوق سے معصوم جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں وہ بھی بیوقوف ہے معصوم سے کہتے ہیں جس سے سگیرہ گناہ ہو ہی تو بچے گناہ کرتے ہیں میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے دیکھا لیکن لکھے نہیں جاتے ماں پاک اللہ نے وعدہ کیا نے تو غلط سوچنا میرے معبود سے ایمان بھی لانا اور میرے معبود کی مدد حدیث پاک مستشار ملاد بنانے والا سید ربیا ماننے والا ایسے زبان ہے جب شناخت ہے کا شاء حفیظ جلندری فرماتے ہیں کرتا ہے دیر تیرا نندن جیتا حدیث حا کرشورہ دے تو آپ جانتے ہیں امین امین امین کس کو کہتے کہتے کہتے ہیں ہیں ہیں ارے اسے جو بندو کا کا حق حق بھی بھی نہ نہ کھائے کھائے خدا حقوق بہت اونچا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن اور مسلمان ہو نا مشورہ وہ دے جو امین ہو اب میں پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور امین ہے بتا تو صحیح ڈاکو امیر ہے چور سب کیا ہے سب امین ہے تو فرمان رسول ہے امین مشورہ دے نورانی کہتا ہے چور کا مشورہ جائز ہے ہم نے کس کی بات مانی پھر کس کا سید مان رہے ہیں ہم نے تو نورانی کی بات کو اہمیت دی اس نے بھی اپنی بات کو اہمیت دی امین مشورہ دے آپ نے یہ نہیں فرمایا مسلمان مشورہ دے تو رسول محمد آنا آسان ہے رسول ماننا مشکل ہے میں نماز پڑھ رہا تھا میاں چند اے نبی صاحب نماز پڑھی میں نے کہا میاں الحمد صاحب پڑھی کیوں بھائی الحمد شریف ایسی صورت ہے سارا قرآن اس کی تعبیر اور تفصیل ہے میں نے کہا اس میں تو تقریر ہے کہتا ہے کیوں میں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک دن سرا کر مستقیم سرا کر لگینا انمتا ہے مجھ سے مجھے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر یار قرآن بھی کون ہے انعام والے انام اللہ علیہ من النبی کی نہ صدیقی کی و شہادا ہے وہ سوال سبحان اللہ انا ولی اللہ لا سوال ہی نبی صدیق شہید اور ولیے والا راستہ مانگو یہ سیدھے شرابل ہو سکتی اللہ کو کیا بتانا ہے کہ ہمیں سیدھے انعام والے لوگ والا راہ بتاؤ سیدھا اللہ نہیں جانتا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدھا نام دین ہے مجھ سے سیدھا نام مانگو میرے انعام والے لوگ نبی صدیق شہید ولی جس طرح کریں اسی طرح کرو یہ تو میں نے کہا تکلیف ہے کیا اب میں آپ پر بھی سوال کرتا بیٹھے ہوئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگ لوگوں مانگو راستہ تو حدیث قرآن والا سیدھا ہے اس میں کوئی شاپ کا ہے کہ راستہ حدیث قرآن والا سیدھا ہے تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھے مجھ سے حدیث قرآن والا مانگو اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگ والا نہ مانگو تو اس کا مطلب سمجھاؤ میں نے اس کو کہا سمجھاؤ مجھے خاموش میں نے کہا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا اس لیے جس طرح کرے وہ اسی طرح کر کچھ دیا مدد کو صرف مدد جو واجب ہے جو میں بات کر رہا تھا سورت محمد میں اللہ نے سن اللہ جنگ سرخوں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں میں نے کہا شیر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مدد کروں یا کل کو مجھے کمزوری ہے نہیں میری کون مدد کر سکتا ہے میرے تو کوئی مدد ادھر اللہ فرماتا ہے میری مدد کرو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کی مدد کرو بس آتی غریبوں کی مدد کرو اللہ نے فرمایا یہی میری مدد ہے کہتا ہے یہ میری دل میں بھی تھی کراچی کے گیارہ آئے ہوئے تھے علی پور کرسی پر مسجد میں بیٹھا وہ مدد کے بارے ان کی مسجد ہے اس شوق میں وہ باہر باہر آئے ہوئے تھے لوگ ان کو جمع کر کے مدد شیر سنا لے ادھر میں سائیکل کرا دیا دس بجے کا ٹائم تھا اب علی پور میں ایک بندہ ہے عبد القیوم وہ دیو بند ہے میرا مخالف ہے لیکن اس بات میں وہ تھا مجھے یہ کہتے ہیں مدد سے میں نے کہا میاں مدد سے اکسام اچھا بتاؤ اقسام اچھا کیا ہے ارے بالکل یہ بولو آتا نستا ہی نہ ہے مطلب ہے حقیقی مددگار میرا رب ہے لیکن وہ مجال میں مدد فرماتا ہے میں ڈوب رہا ہوں تم سے نکلوا گیا مجھے اسی طرح ہو یہ وہ حقیقی مددگار ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن مدد مجاز میں فرماتا ہے حقیقت اگر ظاہر ہو تو حقیقت نہیں رہتے مجھے کہتے ہیں جی آپ بتائیں گیارہ میں نے سنو مدد کے تین قسم ہیں مدد کے تین قسم ہیں ایک تبلیغ میں کر رہا ہوں اس سے فائدہ کوئی نہیں عذاب آنے والا ہے سولہ دفعہ یہ دنیا ملتی ہے ستارویں دفعہ اب ہے تین نشانیاں ہیں عورتیں بے پرد گانے والی عام تو بڑی نشانی ہے نوجوان بہت عام ہو جائے گی جب ہم نے مرنا ہی ہے ہم حق کے ساتھ تعید کر ہی نہیں سکتے یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے حسن نے نشان کر دیا میں حق کے ساتھ تعید وہ کرے گا جو مومن ہوگا بے شک بے شک اور یہ شکایت ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں ہوگا وہ میں ایک ہی نہ ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہے لیکن حق بے نیاز ہے کوئی کرے نہ کرے ہم نے ہاں، جب چار سے پڑ جائیں پھر عذاب آتا ہے مالی امتیاز پیسے کو لوگ عزت سمجھے حرام لال کی پہچان نہیں رہتی مالی امتیاز میں ذاتی مفاد پر اسی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتی شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا یہ چار گان سے پڑی ہوئی ہے عذاب آئے گا تو کچھ ہوگا ویسے ہم کہنا مانتا تبلیغ تو کر دیتے ہیں تقریر تو دیکھو ہر بندہ سنتا ہے تبلیغ کوئی نہیں سنتا کرتے ہیں دوستوں کا کہنا کر سزا کے نصیحت کر ماں نصیحت ماں مو مومن کو فائدہ دے گی تو کوئی ایمان والا ہوگا وہ بات سن کر تسلیم کرے گا بچ جائے گا باطل سے بے شک تین قسم ہے مدد کے کوری فیلی مالی میں نے ان کو کوری زبانی فیلی کام کی مالی پیسے اس کے حال پہ دو ہیں حقیقی اور مجازی حقیقت میرا رب ہے یہ مجاز پا رہا ہے اس کی حالتیں جو کس دو مادی روحانی دینی اور دنیا یہ دو حالتیں اب میں نے مدد زبانی مادی دنیا مدد میں ہوں کہیں میرا کام پھنسا ہوا ہے کسی نے میرے پیسے دینے ہیں کسی مصیبت میں ہوں کسی کیا ہو تو آپ کسی بندے کی زبان سے وہ میرا کام ہو گیا تو اس کی کولی مدد ہوگی مادی یعنی دنیا میں یہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی جی۔ مدد ہو رہی ہے نا ہاں جی۔ یہ ہوگی ماں بھی دنیا بھی میں نے ان کو کہا کہتے ہیں ماں ہو رہی ہے اب قولی مدد روحانی دینی آپ نے مجھے لے پڑھا دیا سکھا کا مسئلہ بتا دیا قرآن پڑھا دیا ساتھ نہ کوئی کتاب نہیں پڑھا دیا تو آپ کی قولی مدد ہوگی دینی یہ ہو رہی ہے مجھے لے پہ نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی مدد نہ کرے کوری دینی تو اللہ پہ نہیں پڑھ سکتا میں نے کہا یہ ہو رہی ہے کوری مدد دیا دینی دینی اگر ہو رہی ہے یہ پڑھا نہیں رہا ہے اس کا ہو رہی ہے اب کوری مدد فیل فیلی مدد دنیا کی میں مکان بنا رہا ہوں کاشتکاری کوئی اپنا دنیا بھی کام کر رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ کرا دیا فیلی کہتے ہیں کام تو آپ کی فیری مدد ہوگی دنیا میں مسجد بنا رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں کوئی تو آپ نے میرے ساتھ بنوا لیا تو آپ کی مدد ہوگی روحانی یعنی دینی فیری ذاتی مختصر ذاتی ضروریات کے لیے پیسہ دیا تو مالی مدد ہوگی دنیا میں دین کے لیے پیسے بچے بنانے کے دین کے لیے پیسہ دیا تو آپ کی مجاہد کو دیا کسی کو دیا پیسہ طالب کو دیا کتاب لے دی پیسہ دیا تو آپ کی مالی مدد ہوگی روحانی یعنی دنیا ہو رہی ہے جی۔ مدد سے ہو رہی ہے اور میں نے کہا مالی مدد چوٹی کی مدد ہے ان کو میں نے کہا اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو لوگ تمہارا پیشاب اٹھائیں گے مالی مدد ٹوپی کی مدد ہے چاہیے اس کے ماتے آپ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا یہ کشمیر کے لیے تم نے کیمپ لگائے تھے باہر کہتے ہیں ہاں فلاق والوں کے لیے مدد مانگ رہے تھے صبح روزانہ مسجد میں اعلان کرتے ہو کہ مدد کرو اور مدد کون سی حرام ہے مالی تو تم راہ جاتے کو نہیں چھوڑتے پھر صاحب پر ایک دیوبند نے لکھا وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے آپ نے فرمایا وہ پیسہ ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اگنیا سے اللہ کے پاس ہے وہ بھی پیسہ جو مانگتے ہو وہ پیسہ اللہ کے پاس نہیں ہے پھول گلاب نلند کی آپ کو چوٹ لگائی ہے ناکرا تم تم میں عزت والا وہی ہے جو متقی اور متحد دریا کے پانی شراب نظر جنوں کا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواب نظر پیسہ کوئی عزت نہیں عزت میرے رب کے پاس ہے بے شک ابو بولا کہتے ہیں بے دن اللہ نہ ایک بولا ان میں سے کہتا ہے ماں کا رسباب جائز گا ماں کو رسباب جائز نہیں میں نے کہا تمہارے بڑے ماں کا رسباب کو تو مانتے آئے ہیں وہ تو ماں کو رسباب کے خلاف آئے تم تو کلی قوم کو مدد چیک کرا دے دیا بھائی مانو اب یہ کیوں کہہ رہے اب میں نے کہا سمجھاؤ ماتا کا اسباب کیا چاہے ماتا کو اسباب کیا چاہے کو سمجھ چپ انہیں پتا ہی نہیں تھا اب میں آپ کو نہ سمجھاؤں کہ ماتا تر اسباب کیا ہے ماتا پر اسباب ہے پتا آپ کو اور میں نے کہا ماتا تر اسباب کی جے ماتا پر اسباب کی جے ماتا تر اسباب تو کافر کے پاس بھی جا سکتا ہے ارے ولی نبی کرتے بھی ماتا پر اسباب سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنو ماتا تر اسباب اور ماتا پر اسباب نل ہے نیچے پانی موضوع ہے نلکے کے سارے اسباب پورے کرے نل کا پانی دے دے گا نہیں جی، دے دے کرے مجوسی یہودی سکھ چورا اس طرح تو مسلمانوں پانی بدل کے کیوں وہ تاطر اسباب ہے جو اسباب پورے کرے گا وہ کام ہوگا وہ ذات کے ساتھ عام ہے تاطر اسباب جو ہے ذات کے ساتھ عام ہے وہ اسباب کے ساتھ خاص ہے جو وہ سبب کرے گا وہ کام ہو جائے گا اب کھجور ہے کھجور کی گٹڑی وہ زمین موضوع ہے حفاظت کرو پانی دے کرو ایک دن کڈی ہو جائے گی نہیں ہو جائے کافر کرے اس طرح تو مسلمانوں کو کڈیاں ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ اسباب ذات کے ساتھ عام آئے اسباب کے ساتھ خاص آئے جو وہ سبب کرے گا وہ کام ہو جائے گا کہتے ہیں اب میں نے کہا تاطال اسباب کافر کے پاس بھی جا سکتے ہو اللہ والے کہتے بھی ولی نبی جی و کرامت ہوتا بھی ماپا کا اسباب ہے کہتے ہیں کس طرح میں نے کہا قرآن پیش کروں بنی اسرائیل کا پانی نہیں آئے موسا علیہ السلام کے پاس آئے یا رسول خدا پانی نہیں آئے آپ نے فرمایا پتھر لے آؤ اصا بارہ چشمے جاری ہو گئے یہ مافا کا اسباب ہے یہ ماتا کا اسباب ہے ہر ایک نہیں کر سکتا یہ بات کے ساتھ آم نہیں ہے سمجھنے کی کوشش جس طرح مدد شیر کے گاہ برل کہتا ہے شیر سے یہ تاطل معافو کو رسوا معافو کو رسوا تو ذات کے ساتھ آمنی اور کوئی نہیں کر سکتا صرف موسا نے سلام نے کیا بے شک یہودی کا گناہ ہے یا رسول نے کھلا اس یہودی نے کہا ہمیں کوئی مجھے آزاد کرتا شیطان آ گیا جن کا پیسے نہیں مانگنے صحابہ پیسے دے کر اس کو عذاب کرا لیں گے تو ایسا کرو تم کہو کہ بات کھجیوں کا بولو میں کھجور کھاؤں کا تمہیں آزاد کروں گا یہ بولتا رہے گا عبادت کرتا رہے گا مار جائے گا وہ کس کے پاس ہے جب بھی کسی امتی کو جب بھی مشکل پیش آئی وہ اپنے نبی کے پاس سبحان اللہ ایمان غیر اللہ کہتے ہیں غیر اسے سنا ایمان کو بیچنے والا غیر اللہ نبیوں کو اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ کسی کو خلیل اللہ کسی کو حبیب اللہ کسی کو صفی اللہ کسی کو نجی اللہ کسی کو روح اللہ دکھاؤ بے ایمانو اللہ نے نبیوں کو غیر اللہ وآل اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اولیاء اللہ میرے دوست اللہ فرماوے میرے دوست بھائی مانو تم کہو گئے گئے تو بت ہوتے ہیں یہ اللہ مل یا جتنا ہے یہ بتوں پر ہیں ان بےمانوں نے فٹ کر دی نبیوں اور سواد ہی لوگ میں مجھ پر لکھتا ہوں انما ولی ملو لمہارا اللہ میں ولی نصیر تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی دوست مددگار نہیں ہے مجھ پر لکھتا ہوں میں نے گاؤں بدلو کے دیا ہے کہتا ہے کیوں میں نے کہا وہ رہا قرآن میں دے اللہ نے فرمایا انما ماں اللہ ہو رسول میں تمہارا مددگار ہوں میں رسول بھی مددگار ہے یہ وہ بہت والے جتنا وہ کہتا ہے بے اللہ آپ کا جی کی بات آپ کیا فرمایا آپ نے فرمایا اکثر کے بات تو اللہ بارے بلائیں گے بوئی کی گجلی پر لوٹس پر پانی نہیں آتا کھجی تیار ہو کر کھجور گے یہ باغ ابھی بھی ہے یعنی کسی کا انکار اسی وقت باغ تیار ہو گیا آپ نے فرمایا یہودی کو بلا وہ اس کا سواد ہے میں کھجور کھاؤں گا نا پھر آزاد تو یہودی ہے اس نے باغ دیکھا حیران ہو گیا اسے آزاد کرنا پڑا سمجھے یعنی ماں رسم یہ کا ہے ماں الاسباب ہے اسباب تو جنگ کی اور کہا کیا اس نے جو کہتے ہیں نبی ارے حضرت موسا سلیمان علیہ السلام جنوں سے مدد مانگ رہے ہیں شیر کبیرہ کا کبیرہ ہے اور نبی تو سبیرہ سے بھی بے شک سبحان سبحان اللہ اللہ اس نے کیا کہا آنا پیتا میں لا دوں گا پلک مارنے سے پہلے آپ کی پلک یہ یعنی نہیں بنوائے میری اور آ گیا انشاءاللہ بھی نہیں کہا بےمان کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تو وہی رو گئی اگر سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ انشاءاللہ نہ کہے تو رب تک جان کا نہیں کہا تو وہ رو گئی وہی یہ بےمان جھوٹ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے جس طرح آپ نے دعا مانگی حضرت ابراہیم نے العالمین میں ابھی آزر کو بخش تو یہ بےمان کہتے ہیں آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا وہ دعا رد ہو گئی کیونکہ وہ بت پرست تھا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس کو مانتے کیا نور نبی کافر کی بھی جانی آپ کی حدیث پاک ہے غور سے سننا ایسے نہیں مانتے بیٹھنا آپ کی حدیث پاک ہے مجھے پاک پشتو نے اٹھایا پاک ارے یا بے شک اس سے ہے کہ آپ کا نام کا خاندان بھی سارا مسلمان ہے داد کا خاندان بھی محمد سمجھو بات کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کا حرف حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے غور سے سنو گے تو اس بات سمجھ آئے گی بہت بڑا کتنا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کو کافر کہتے ہیں آپ کے سارے حضرت ابراہیم علیہ سب مسلمان ہیں باپ کا حرف کیا حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اور بلیاں پالتا ہے نا بھی آپ نے فرمایا ابا ہو بلیوں کا باپ وہ حقیقی باپ ہو گیا سمجھا رہے ہیں معلوم ہوا باپ کا حرف دوسرے پر استعمال ہو سکتا ہے جس طرح مٹی پر حضرت علی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بات تو اے مٹی کے بعد لیکن بےمانو والد کا حر استعمال نہیں ہو سکتا یہ میں باپ لکھتے ہیں یا ولد لکھتے ہیں یہ تولد سے ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حقیقی باپ کے لیے دعا مانگی تو باپ کا حر استعمال نہیں کیا رب جاننی مسلح میں ربنا و تکبر دعا ربنا بنا پھر بھی والے والے رب میرے والدین کو بخش اور یہ دعا جہاں کی باپ نے یہ دعا مانگی وہاں والد کا ہاتھ میں استعمال کیا اور والد جو بات جو ہے یہ سے یہ سوائے باپ کے اور پر استعمال نہیں یہ دعا قبول ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں اس سے مطلب ایک اور بھی نکلتا ہے کل مکل پر مل جاتا ہے ابراہیم مان جی محبوب میں ملت ابراہیم ہی پر ملا جو ہے ماں کی تعریف کرے گا ارے ملا کو کیا پتا وہ خدمت میں تین حق ہیں کیونکہ عورتیں اندر بیٹھنے والی تھیں ملکیت میں اور ادب میں باپ لیا تھا چھوٹی بچی کا نکاح باپ دے سکتا ہے یا ماں دے سکتی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے مزدور کو اس لیے فضیلت دی کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں مجھ سے ایک مولوی بات کرنے لگا میں نے کہا بہت بہمان ہو خدمت میں تین حق ہے کہ میں اندر بیٹھنے والی تھی آج تو باہر کھیتنے آج تو خدمت کیا مجھے کہتا میں کہا اچھا یہ بتا کہ اولاد کی مالک ماں ہے تو ماں کا مالک کون ہے کہتا ہے باپ مر تو بس اور نامراد اگر باپ ناراض تو ماں بھی جہنم میں اور اولاد بھی تھا یہ بےمان باپ کا شان بیان نہیں کرتے ماں کی کریں گے بیٹا اور ماں مل کر باپ کو جوتے مار کر نکال ہیں ایک یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ والدین کی دعا کا جہاں ماں کی دعا جنت کی آواز کیوں باپ تیرے بچے مارے ہیں چور تو باپ کی تعریف سے نہیں کرتا بلا بھی نہیں کرے گا جو پالتا ہے اس کی اس کے نام نہیں لیتا ہے جو پیسہ خرچ کرتا ہے محنت خرچ کرتا ہے وہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا نا جو جو آدر کو باپ ہیں کیا کیا تھا آدر اس کو باپ کہا جب اپنے والد کے لیے دعا مانگی تو والد سمجھا یہ بےمان کچھ لیے کہتے ہیں کہ ہم گرفتار لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی کافی تھا ارے دور نبی کافی کی پیشانی میں آ سکتا ہے مطلب سمجھ آ گئی جائز جی، جائز ہے ہے نہ ماتا مجھے آتی جی مینا اللہ جب میں نے انہیں کھیلا نا کہتا ہے بے اللہ میں نے کہا نام ہوا ماتا اسباب تیری ماں کے حکم سے ہوتا ہے وہ بھی بے اللہ وہ ہم نل کے پورے اللہ وہاں تعالیٰ پانی کھینچ لے کہاں سے لائیں گے ماں ماتا سال باپ جی مدد مانگنا ماں کرنا اور یہ جائزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کالا یا عیسیٰ بنا مریم من انسار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی کوئی اللہ کی طرف سے میری مدد کرتا ہے قرآن مجید ہے مدد مانگ رہے ہیں کال الحواری نام انسار ہماری مقام اللہ کی مدد یعنی تیری مدد جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے جھوٹے کاب شریف اور روز کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چیز کا رکھ دیا آج کی شرک نے کیوں چینج کا رکھا فرمایا خاص کو عام پڑوس کی ایک دن ہوگا دیکھے گا کوئی نہیں پھر آپ نے دو الفاظ استعمال کیے فرمایا بھائی تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے قبر بیچ نہیں جاتا جی کتنا فرماتے جب بھی دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم آئی بھائی مانو اپنا یہودی کہتے ہیں کہ نبیوں کو شعور نہیں تھا جوتے بنانے کا وہی بات ثابت کری رسی باندھتے تھے بھائی دو نالین بات ثابت ہے ایک کسمبر ایک کھڑے والے اس لیے آپ نے فرمایا ہمارے سلاب تین سو سروں پہ دانے پیسے دینے والا کام تھا کہ وہی اسے نہیں آئے نہ نال بھارت بن گئی آپ گریاں مبارک ہیں کہ نہ گئے امام صاحب ڈر گئے جو پیر مبارک کیسے نہ دیکھو ارے ایسی باندر قوم کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کھلی چوڑی بنا دی جس طرح وہ لکیر چماتا ہے فوٹو کھینچ کر لوگ انہیں پیسہ بات ایسی نہ رسی بات کہتے یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا ہم نے سکھایا ان شروع میں وہی بات ثابت تھی کہیں چھوٹا پیر بڑا بھی آ رہا ہوتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا تھا کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کچھ پکچر لگائے ہیں السلام و السلام علیکم پیسے پانی جمع اللہ کا نام بیت الخلا میں سوچنا حرام ہے اس لیے زبیدہ خانم کو بیشت میں دیکھا پوچھا تجھے بیشت جو ملا ہے یہ نئے کی وجہ سے ملا ہے نے کہا نہیں سارا میرے ریا میں لوٹا لے کے جا رہی تھی اللہ اکبر کی میں نے کہا کہ اللہ کا نام کر دیجیے گا سوائے چمڑے کے تعبیر پہن کر پیشاب نہیں کر سکتا چاندی میں نہیں سونے میں نہیں کسی چیز میں نہیں چمڑے میں جائے گا اللہ کا نام پھر پیشاب کر سکتا ہے وہاں جا ارے قرآن شریف میں سے یہ نام مراد نے کہا پلاس پہ کوئی اہم کا فتوا نہیں پلاس پہ کیا سونے میں نہیں پہن کے جا سکتا سوائے چمڑے اللہ کا نام ہم لے کر جائیں گے قرآن قرآن کر لے کر جائیں گے جب قرآن نہیں لے جا سکتے تو اللہ کا نام ملا تو بہمان خدا کے نام نیچے گئے جا رہے ہیں اشتہار لگے ہوئے اللہ تو السلام نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین پر آئے پڑے اللہ کا نام نیچے بنا رہے جس پھر وہ نہ شیطان جو ہے انہوں نے نفرت میں اللہ فتح کئی اشتہار ہم نے اٹھائے ہیں نیچے پڑے خدا رسول کے نام کی دیں شیخ چھ صاحب اشتہار لے گئے ملا کا سرمایا یہ اشتہار میں نے نیچے سے اٹھایا ہے آپ نے اسے آنکھوں سے لگایا چوما پھر پانچ منٹ کے بعد آپ نے فرمایا وہ جو ملا اشتہار لگاتے ہیں اللہ کا نام سر نیچے گیتے ہیں بے کرتے ہیں فرمایا ماہ کے نزدیک وہ کافر ہیں جو انہیں کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ادب میں ہزار بار بشویم تمام بہتر برا گلا ترا بہو یا کمال میں اب میں باطل کی پہچان کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں ہر جگہ آپ کو میں ایک مشاہدے کی دلیل دوں گا ایک شوائے پہلے مشاہدے کی لو تاکہ باطل کی آپ کو سمجھ جو آ جائے باطل کیا ہے باطل کا مبدہ کیا ہے کیونکہ مومن جو ہے مبدہ پر نگاہ رکھتا ہے جو بےمان ہے وہ سے پر رکھتا ہے مبدہ پر نہیں رکھتا اب میں آپ کو باطل کے مبدہ بتاؤں کہ باطل کہاں سے پھیلتا ہے مانو نہ مانو میں منوا تھا نہیں ہاتھ پہ دیا ہوتا ارے پتھر کا ماں پا رہا ہے بولا ہم نے کہا میں نہیں مانتا جو ماں کہے میں نہیں مانتا اس کا کیا کون کرتا ہے ساری دنیا ہاتھ کو نہ مانے ہاتھ کا ہاتھ کرتا بے شک بے شک چار قسم کے لوگ پیام وقت موجود ہوتے ہیں بے شک پہلی قسم ظالم فاسق جابر ڈاکو زانی ٹھگی فرادی کمینہ بدماش راشی کے پیس میں بہت پینٹ میں کیونکہ ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں ایک قدرتی ایک بنا پی سیلاب سمندر جو ہے یہ بناوٹی ہے یہ قدرتی ہے جہاں بندے رہتے ہیں وہ بناوٹی ماحول ہوتا ہے جیسا بندے ماحول ویسا بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب ماحول خراب بنے جسم کو ہمارے حکومت جس طرح چیڑی بوٹیاں پانی نکالتا ہے نا باغ سے اس قسم کو ختم کرو جو اپنے نفرے کی خاطر دوسرے کو نقصان ہو جائے بات سمجھ بھائی جی دس میں اپنے نفرے کی خاطر ذاتی مفاد پرست اس میں آ جائے دوسرے کو نقصان بہت بھائی فیس جی۔ اس کو یا حکومت سزا دے کر سیدھا کرے یا اس کا کلا کلک کا مکان جتنا یہ بڑھے گی لوگ بے سکون ہوں گے لوگوں کو یہ نقصان پہنچائیں گے ماحول پر بہت صحیح دوسری ہے کلیم بیمار والی جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے یہ اچھی اس کو کچھ تیسری قسم ہے کام ایمان ہے سر خدا کے مخلوق کو جتنا ہو سکتا ہے نفع پہنچاتے ہیں مختصر کرو چوتھی قسم ہے ایسے بصیرت مکرم لوگ جو خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت دیتے ہیں اپنا نقصان کر دیتے ہیں دوسری خدا کے مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں یہ کروڑوں میں مقرر لوگ ایسے بصیرت تھوڑی جس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت امیر عمر صاحب رات کو تلوار لے کر جا رہے ہیں عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ اور کیمر بھی اس وقت کیوں کروا فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر آئے ہوئے ہیں ان کا مال ہے وہ دن کا سفر کرتے رات کا جاتے ہیں آج میں کہوں گا تو گا تمہارا بادشاہ پارا دوں گا بادشاہ بھی ہوتے دن دنا کرتے آج کے حکمران چوہے گردار اور چوہے بے شک چھپے پڑے ماسکی پانی مانگا ماسکی پانی لے دیا گرا اس نے دوسرے مجاہد نے کہا پانی اس نے کہا اس کو اس کو دینے لگا تیسرے نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے وہ کیا وہ شہید ہو گیا تھا دوڑا وہ بھی شہید ہو گیا جان رچنی کا وقت ہے بھائی کی آواز سن کر پانی نہیں پیا یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں بے شک پھر میں سوال کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا صحیح کرو نہ کرو اگر آئے کوئی کرے گا تو ٹھیک ورنہ یہ بات مسلم آئے مشاہدہ ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اب میرا سوال ہے کہ سکولوں سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا کلی ایمان والی پہلی بھی دیکھ تو رہے ہو سکول جو ہے پہلی کے پیدا ہو رہی ہے یا کمی ایمان والی بھی جس کا مارنے کا حکم ہے وہ پیدا ہو رہی ہے بے شک کوئی بندے کا بیٹا دکھا جہاں پور کرا ہوگا بھائی مانو پھر فیکٹری اچھی ایک بندے کا بیٹا نکالا اگر کوئی کروڑ لاکھوں میں ایک ہو تو سو پندرہ ہزار کا ایک بچ جائے لاکھ تو اچھا کہیں گے کثرت نہیں ہے سارا دن لوٹ گسوٹ حرام کھا کر قوم کا خون نوچ رہی ہے اب ایک دلیل دوں گا شوائد سے حدیث قرآن سے یہ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ نے بنوایا ہے مان کر اب میں بتاؤں گا کہ رسول کیا ہو رہا ہے نبی اور رسول میں فائدہ رسول تین سو پہرہ نبی ایک لاکھ سو تو رسول جو ہے وہ نیا قانون لے آیا ہے نئے شریعت لے آتا ہے بنا کا قانون میرا رب ہے اشاعت رسول کی مارفت چار کلو لال رسول بڑی کتابیں ہیں لے احکام بدلتے ہیں جب کوئی شریعت بتا دی اللہ نے رسول بھیجا تین سو پیرہ رسول ہے نبی چار بڑی کتابیں پہ طور انجیل اور شکان مجید اس سے آسام اترے باقی چھوٹی چھوٹی کتابیں یعنی رسول صاحب کتاب صاحب آسام صاحب کام وہ میں نے پہلے پڑھا ہے عمار سرنا پہ رسول اللہ نے دعا بے اللہ میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم اس کا یہ رسول نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے نیا قانون نبی بھی لا سکتا اور نیا قانون رسول بھی نہیں بنا سکتا بناتا میرا رب ہے رسول کی مارتا بے شک سبحان اللہ سال صحیح سے منسوخ رسالت منسوخ یہ نہیں رسالت منسوخ رسول رسول ہوتے ہیں ان کے احکام بدل جاتے ہیں شریعت کیونکہ رسول جو ہے وہ احکام سے تعبیر ہے قانون سے تعبیر ہے شریعت نہیں لیا ہے تو ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ہو گئے داؤد علیہ السلام پھر صحیح سے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل ای تورے کیا تھا منسوخ فرقان مجید ہے تو سب کیا تھا جو تو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ اب میں دیکھوں گا کون رسول مانتا ہے ایسے حیدرآباد سنا رہا ہے کرتا ہے دیر کرا لندن کی نکالا ارے ہم تو رسول زبانی مانیں گے نہیں اگر رسول کی شان علامہ اقبال فرمائے جب میں کلمہ پڑھتا ہوں بندر میرا دل لڑ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میرا معبود سب کا ناصر ہو میرے معبود کا کوئی ناصر نہ ہو قانون رسول کا میں نے قرآن پڑھا اس سے فیصلہ قرآن کا کون سی دلیل ہے اللہ کی غیرت نے یہ گوانا نہیں کیا کہ میرا معبود کا کوئی رسول ناصر ہو سب کا ناصر ہو اب میں پوچھتا ہوں جس کا رسول ناصر نہیں ہے تو سکول والوں نے ہم اور تم نے بریٹش کو اس کا ناشن بنایا ہے ماں چوت کو بریٹش کا کام چل رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے بریٹش کا چل رہا ہے نہیں چل رہا کو چل رہا تو رسول تو اس قوم کا ہو گیا بریٹش جو ماں پہ چل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طرح بس رسول جو آئے ہیں بس تو اللہ نے فرمایا میرے باپ اس کے کسی کا قانون اور پھر بڑے بنایا بھی اسی نے خدا بھی اس قوم کا سکول والوں کا بڑے ہو گیا اور رسول بھی بڑے ہو گیا جو ماں پہ چلے بہن پہ چلے سور کا ہے کتے کا ہے پوری طرح سے بات آتا جب تو اس کا قانون چلا رہا ہے تو حکم بھی اس کا ماں پھر ہوں مسلمان اللہ بھائی بات نے فرمایا کافروں کے ہمیں کافر کافر خدا ہمارا فرمایا ہم تو کابلوں پہ کا ہم نے کافی کو خدا مانا ہے بریٹش کو خدا بھی بریٹش کو مانا ارے آپ کا رسول بھی برٹش کو مانا سید لے کا سردار بھی برٹش کو مانا جو ماں پر چلے پھر سورو ہم کرما کیوں پڑھتے تو نہیں بات سنو ہاں یہ بات آتی ہے تبلیغ ہے تقریر نہیں ہے تبلیغ جو ہے وہ ہاتھ بات ہے وہ جدا کر دیتی ہے بے شک اسی لیے نہ ہم خدا کو مانتے ہیں خدا بھائی مان نہ ہم رسول ہمارا رسول سکول والوں کا بڑے پریکٹس ہے ہمیں کافر پھر چلتے ہیں کافر کہتے ہیں بھائی مانو تم ہمیں کافر کہو کافر کو کافر کہو وہ نہ چلے مومن کو کافر کہو وہ بھی نہ چلے کیونکہ مومن کو کافر کہنے والے کافر ہو جاتا ہے مومن کافر ہوتا ہی نہیں اگر تم مومن چڑتے کیوں تم ہمیں کافر کہو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلام کا رکھتے اور ایمان کا موت ہے اب ایک سوال اور بھی پرچی دیتے ہیں کہتے ہیں جی ساری چیزیں انگریزی میں استعمال کرتے ہو پھر اس کے خلاف نہیں ہو یہ کہتے ہیں سوال اٹھ رہا ہے نا اب اس کا جواب ضمن نہ ایک حقیقی ہے حقیقی یہ ہے کہ ہم پیسوں سے استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے طاقت دی تو مفت کرے کریں گے میرے رب نے فرمایا ان کو قتل کرو میرے دشمن ہیں وہ میری کوئی چیز نہ کھائیں ان کی عورتیں لمبیاں بنا کر رکھو بغیر نکاح کے ان کا مال ریز کر کے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دو وہ تمہارے غلام بن کر کھائیں ایسے میری چیز کوئی نکاح میں نے کہا بھائی مان ہم تو مفت اب پیسے سے کر رہے ہیں ہم تو ان کو استعمال کریں گے ان کی چیزیں بھی ایسی ہاں استعمال تم ہو رہے ہو ہم کر رہے ہیں جس طرح ماسٹر مجھے کہتا ہے جی جس طرح موٹر پرچار کرا ہے اس کو کس نے بنایا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا بات کیا جس طرح ایک آیا کہتا ہے کہ ساری تقریر میری پسند ہے آپ کی یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے بات کی جواب نہ آئے دوسرا جواب نہیں ہے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مادی جائیداد اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرایا بس یہی بات کر سکتے ہیں روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر تاکہ ہمیں جٹانا نہ دیتے جب روحانیت آلہ ہے مردہ زندہ کر دیتی ہے روحانیت مردہ زندہ کرتی ہے نہیں کرتی اس کا آئے نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا مادی جائیداد آتا ہے ان میں برائی بھی ہے صحیح بھی ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے میں نفع نقصان نہیں ہو سکتے تو اللہ کا قانون ہے جو بری جات کرے جتنا لوگ استعمال کریں گے اس کا حصہ ہوگا جو اچھی کرے گا یہ سب تک جاری ہے یہ تو ہر ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارہ نہ ہوا کہ وہاں ایجاد کرے پھر برائی پر استعمال ہو خفے میں آتی ہے تو پھر اللہ نے ہم نے بھی جو استعمال کرنا ہے تو اللہ نے کا قانون بنا دیا کیا بنا دیا اور خرید و فروخت یار خرید و فروخت کے دو تقاضے ہیں احسان بھی ختم کر دیتی ہے اور ملکیت بھی ختم کر دیتی ہے اب میں نے سیکنڈ موٹر لیا سات ہزار کا سب کو دیا پہلا کہے گا وہ مالک نے اس طرح اگر کوئی چیز منتقل ہوتی نہیں ہر چیز حرام ہو جاتی زمینیں خرید رہے ہیں مکان سب چیزیں سارا ہے خرید سے مزید ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میرا احسان ہے سیکنڈ موٹر والا شکریہ تمہارا ہاں اللہ کا احسان ختم نہیں ہوتا اللہ کی پیڑ جب سیکنڈ موٹر ادا کرتے اللہ اور سیکنڈ موٹر کا ہم ہر چیز کے مزاج میں والے کا ہے چاہے ہمارے یہاں دو جنوری ہے اللہ ختم خرید و فروخت سے نہیں ہو سکتی جو خرید و فروخت کے ساتھ پہلے وہ مالک سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو خدا سمجھا کے آدھا کافی اللہ تمتا سور ماں کے پہچان ہوتی ہے دیا سور کو نہیں ہوتی ہوتی کو تو ہمارا قدم ہے اللہ نے فرمایا کافی کو بے لوگوں کو کالنا میں کتے سور سے بند تو ماں چو خود بخود ہو گئے اور میں نے پڑھا ہے تو اخبار میں افغانستان میں جو عورتیں پردہ کرتے ہیں امریکہ کی فوج لے جاتی ہے جنا کرتے ہیں کہتے ہیں آپ پردہ کرو گے ان جو مسلمان ہیں تو عورتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ قربان سارے برائے آپ نے فرمایا اپنی ماں بہن بیٹی سے دنا کرنا پسند کرے گا آج بھی نہیں تو جس ملک میں دنا رائے جب بات تو کی بات کرتے ہیں جو دوسرے کی ماں سے دنا کرتا ہے وہ ماں چھوڑ سمجھو اپنی ماں سے جب تک آپ مسلمان کی عزت کو اپنی تھی بہن میں سمجھیں گے ہماری عزت نہیں بات باقی وقت میں بیٹھا ہوں معیشت مند بھی ہوں چھٹے بیٹھے ہو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں نقد مرتا ہر کروں میں معیشت بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں سکول والوں نے معیشت چھٹی دنیا تو ہے بھائی مان بھی نہیں ہے دنیا بھی نہیں ہے کیوں دنیا دین کے پیچھے ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کو فتح کر گئے کابل بادشاہ آ گئے بھائی سمجھ لے کوئی نہ سمجھ جائے گا تمہیں کابل بادشاہ آ گئے آپ نے فرمایا سرمایہ کلوا کہا کلمہ نہیں پڑھتا فرمایا کر دو اس کو آج کی مجھے پانی کو پینے خوب فرمایا پانی امیر المومن جب تک یہ پانی نہ پیو مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ کرو آپ نے فرمایا تو سر سے پی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کریں گے پروفیسر ماسٹر پڑھاتے ہیں اور تمہارے شگیت بتاتے ہیں بھائی مان وہ معیشت ہی نہیں دین بھی نہیں ہے دنیا ہی ختم ہے ہماری آپ نے فرمایا کہ تو سر سے کتر اس نے پانی نیچے نہیں دیا میں نے پانی نہیں دیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا یار بڑا چلا کر اسے رکھو میرا دوست ہے شاید مسلمان کم مسلمان ہو گیا پھر میں جائے آپ کی بات چیت کر اس نے کہا میں بات چیت نہیں کرتا مجھے کچھ زمین دے دو میں بن کروں گائے ایک مرلہ بن جاتی تھا لوگ خوشحال تھے ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی جنگاب میں رنگوں میں آئے ہیں یاد زمین تو کوئی پنجاب نہیں ہے اس کا ملک کی ترقی کا سبب اور کاش ہے میں نے زمین کو زرخیز بنایا ہے ایک مرلہ بنجر ہوا تو پھر آپ کا ہاتھ میں بارہ کپڑوں گا کیا کرتے آپ نے اسے سرائے میں جو بتا اب دیکھو ریل سے لے کر بارہ تک لاکھوں روپے حوشم شکیم میں شبان نے کلانال کنویں میں دو سو بیگے کو کلب بنا دیا دو سو بیگہ چوبی ارب خرچ کیا پہاڑ بنایا سڑکوں میں دیکھتے ہو دس فٹ بیس فٹ زمین بن جاتا بوٹیاں ہر بار روپئے چوراسی ارب کی بوٹیاں ارد لگائی اس نے کسان کو کوئی دے رہے ہیں کاٹ کاٹ کے دشمن ہے دو دو لاکھ بیلٹوں کا میٹر کاٹ کے لے گئے فصلیں سوکھ رہی ہیں اگلے سال اللہ نے بارش کی ایک بےمانوں کے پاس نہ دین ہے دنیا معیشت کے دشمن ہے کاش کے وہی آیا تھا اس نے ہر زندہ تو بینک کے پیسے دیے مجھے بھی دیا بڑے بڑے جنوبی علاقوں میں ٹیوب ویل لگائے ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویل چنی گوڑ سے لے کر خانپور تک سیم تھا نئے کٹوائیں ٹیوب لگوائے سیم کھچ لیا جہاں لاکھ نمبر پہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے بہت سے پیسے بھی دیے موت ہر نمی دار کو مجھے بھی کار کی لفظ سبوت دی تو یہ بہمان بوٹیاں سارا کٹ ادھر کا میں اوپر پہ نہ کرے جو قوم ظلم کے خلاف نہ بولے تو وہ بہمان ہوتی ہے عمر بن عبد العزیز دیا جلاتے گھر کام کرتے تھے تو دیا بھی نہ جلاتے تھے بیت المال سے جب سرکاری کام کرتے تھے دیا اپنی تنخواہ سے جلاتے تھے تنخواہ معمولی تھی ہے کسی کو کوئی ہے گئے تیس لاکھ چالیس لاکھ نواز کی دس نو روپئے میں محلہ جا کر دیکھو تو بیس منٹ کا چالیس لاکھ بل ہے بجلی کا بل ہے وہ بےمان ہم نہیں دنیا کا اتنا پیسے والا غیر ممکن کے پیسے جمائے جاؤں دیکھو تو لاکھوں روپے تنخواہ ہے بےلا غریب تھے کوئی بولتا ہے بھائی وہاں پہ غیرت تو بن گئے ایک کماتا تھا لاکھ کھاتے تھے یہ تبلیغ کر رہا ہوں اور جان سے بات ہی لگا کر آپ کو یہ بات سنا رہا ایک کماتا تھا دس کھاتا دس کماتے ہیں یہ بھی کتنا اور پیسے چلے اور سبھی کمائے ہیں کہ وہ بھی پوری بھائی ماں تو جو بھی اتنی مہنگی کر رہا ہے ماں ماں مال انار وابدہ سکول کالج تشویل تھانے پولیس یہ پھر تو دے رہا ہے چار لاکھ جج کی تنخواہ ہے مہینے کی لیٹرین میں اے سی ہے پھر جو دے جو تین سو روپئے کما رہا ہے بیس روپئے یونٹ بھائی مان کوئی بات نہیں کفر میں ہے یہ ظالم اور منافع گنجا بنیا بادشاہ آگے کس سے خدا ماں تو آپ سے بوٹھی بات ہوا تو سر یہ کوئی قوم بولتی نہیں اور ہمارے اسلام میں آئے کہ حاکم ضرورت عام کی چیز جیسے خریدے عوام کو ویسے کھیل رہے ہیں ہمیں ہاتھ نہیں ملتا تو ہماری بیات ہے بھائی کون تو گیارہ سو روپئے میدا نکالا سوجی نکالی پانچ سو روپئے دے دی سولہ سو اٹھارہ سو روپئے کسی نے آج تک کیا ہے کیوں نہیں بولتے بھائی مان سو روپئے آتا قوم نے اس لیے بنایا یہ منافع اور ظالم ہے نہ بدترین حکومت پاکستان جیسی بدترین میں نے سوال کیا تین ہزار بندہ تھا میں نے کہا اچھے سار کرا کی نشانی بتاؤ چپ تو بھائی مارا ووٹ کیوں دیتے جب تمہیں پتہ نہیں ماسٹر تھے پروفیسر تھے وکیل تھے ڈاکٹر تھے تین ہزار گجرات چپ میں نے کہا بزرگوں کے بزرگ فرماتے ہیں سپاہی اچھا ہے تو سر عملہ سور ہے تو سر برا سور کام سر ارے ہتھیار ہوگا سر بڑا وزیر ہوں گے کتے اور جو عملہ ہوگا وہ ہوگا چوہا چوہا چوہا کا کیونکہ چوہا مار جائے میں سوچ رہی تھی چوہا مار جائے خوش ہو جائے یار وقت نہ ہوا رہا اس لیے بزرگ نے فرمایا چوہے کی طرح کچل رہے ہیں میں نے کہا پاکستان کا عملہ جو ہے چور ہے واقعہ مجھے کہتا ہے ریلوے کا افسر دیکھ غیرت کہاں ہے ہمارے پیسے کہاں کہاں لگ رہے ہیں کوئی ہے ہمیں خون نوچ کر چور جو آ رہا ہے ہمارا چور نوٹ آیا ٹیکس اور جرمانے بھی ہمیں لگائے گئے تو ان کے لیے کچھ کام کیا مجھے بتاؤ جنہوں نے ووٹ دیا ہے مطالبہ کرو ان سے کہتا ہے ریلوے تو سورج سور ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے ریلوے کے انجن جو ہے ان کا ہے جنگ کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے تو یہ سور کاغذوں میں کرتے رہے انجنوں میں نہیں تھے اسی ارب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا یہ سور جو آیا اسی ارب کے اور پوچھا عوام پر ٹیکس لگا دیا جب ہم بیٹھے ہو گئے بولتے نہیں ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں کرتے کدھے کی طرح چرا میں کشی بار میں چرا میں وہ فرمایا بھائی ماں تو گدھے کی طرح آسان فرمایا بار رہا ہے بولتا نہیں یہی ہے جب ہم نے رسول کرے اس کو مانا وہ بے تو ہم میں کہ ہے ہی نہیں ہم نے اپنے ماں کو زبانی ملا یہاں پوچھتا ہے اور رسول مانا ہے بڑے حکم قانون اس جس پر دیکھو کل یہ سکول والے منافق کوئی شک نہیں منافع نہیں ایمان سے جو شک ہے وہ بھائی کہتے ہیں جس کا اندر کا لیبل کا اندر کا لیبل حصاب کا اندر منافق کرنے پر بہت کام کرتے شاہ میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ دیوانی کاری کا رکھی ہے علم کوئی لکھی ہوئی ہے علم کبھی صورتوں میں پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہا اگر یہ علم ہے تو پٹواری سان گاندھی جی سارے عالم ہیں انہیں کہو شکر تو کوئی بندے پہ بیٹے بنو یا پھر کوئی سے علم نہ بزرگ فرماتے ہیں باہر لکھتا ہے عالم منور اندر بنتے ہیں شروع مار کیوں جہاں لڑکا برباد ہو جاتا وہاں لڑکیاں بچتی قرآن فرماتا ہے کی رہو ہم ابھی لڑکیاں صبح سنگار کر بھیج دیتے ہیں تو ہماری کٹے رہتا ہے ہم اس بات کا لانت فرمائی ہیں اللہ بھگوانی برحمد اللہ فرماتے ہیں جس عورت کے زیور کے بعد باہر جائے وہ قوم برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتی جس عورت کی آواز باہر جائے ماں بگوانی برہم اللہ میں جو بے پٹ پہ رہے اس قوم کا کیا حال ہاں۔ یہی نشانی ہیں مرنے والے ہیں کوئی بات نہیں رہا عورتیں بے پہ گانے والے یہاں اور بڑی نشانی ہے نوجوان بہت عام ہو جائے گی آپ جو پڑھ رہے ہیں یقین کرو یہ بھی لگ سکتے لگ جائیں میں آپ کو یاد دلاؤں گا یا آپ مجھے لانت پڑھیں یا میں آپ سے پھوڑوں گا نہ ہوں گا آپ بچہ قرآن سے بکائی مشورہ ہے بشر منافقین بیان محمد عذاب نبی معبود منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے یا قرآن میں منافق کون ہے اللہ دینا یتنا کافرینا من دون المومنین معبود منافق وہ ہیں جو کافر کو دوست سمجھتے ہیں آج اب تک انہیں انڈا من کر آج سب کو سکوت ہوگی میں رہا تھا اور بات کیا لانا چاہتی ابھی صاف کر میں ماں کو تو کتی نہ کروا petrol pump Multan petrol pump تھا تو بندہ پوچھ رہا ہے یار پیٹرول کیوں بنتا ہے اس نے کہا اس کی ماں ہے نواب کی ماں میں آپ کو سنا نہیں سکتا جو لوگ گالی اس کی ماں کو دیتا ہے لانا ہاں، تھا حکومت کا ماں ہوئی کتا میں گالی دے دی بیٹے کتا کام کر گیا پھر جو لڑکے گئے سکول والے اس نے بہت کام کیے بھائی مانوں نے کتا کام کر گیا پھر گئے اس نے کہا کتا بہت کی رات نہیں کر سکتا گیا دھیان دیتا ان کی تو عورتوں کو جوتے کی پر انہیں مارے ہیں دھکے دیا پہ آ رہے ہیں اللہ کا دین کی غیرت ہے دین کی بہن آمین خاجر صاحب میں نے غیرت خریدا چیز مانگی مل دی قسمت والی سونا غیرت ہے پر ایمان کو پر ایمان کو